مائک کی کام کر رہا تھا ان کا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ شب برات پہ اگلے سارے سال کے جو ہیں وہ لکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی کرے گا اور کس طرح سے ہوگا اس کے بارے میں کی ہوں گی اور یہ وہ تو کیا دعا سے کچھ بدلا جا سکتا ہے کوئی چیز جی ماسٹر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے تقدیر معلق اور تقدیر مبرم جو تقدیر ملت ہے وہ صدقے سے بھی بدل جاتی ہے اور دعا سے بھی بدل جاتی ہے تو چونکہ اللہ عالم الغیب ہے نا اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی یہ جو لکھا ہے وہ اس سے بدل جائے گا چونکہ ہماری طرح تو نہیں ہے نا جو ہم نے لکھا بھائی اس پر مجبور کر دیا اللہ تو اب غیب ہے اپنے علم کا حاصل ہے تو یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کے بعد کرے گا اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے نا اللہ نے اپنے علم کے لحاظ سے لکھا ہے تو اب یہ فرحان رول بھائی ہیں حسین بھائی ہیں